پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تباہی اور بربادی ہے ہر تانا زن اور چغل خور کے لیے جس نے مال کو جمع کیا اور خوب اس کا حساب رکھا اس کا خیال تھا کہ یہ مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا ہرگز نہیں اسے یقیناً ہوتما میں ڈال دیا جائے گا اور تم کیا جانو کہ یہ ہوتما کیا شے ہے یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر جا لپٹے گی وہ آگ ان کے اوپر گھیر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ